ابن جوریج نے ابن شہاب سے اسی اسی سنت کے کے ساتھ حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسامہ کے ذریعے انصار کے لوگوں کے مابین ایک مقتول کا فیصلہ کیا جس کا دعویٰ انہوں نے یہود پر کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکاون